يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير اے لوگو تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد رکھو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں بس تم کہاں الٹے جاتے ہو اگر اے نبی یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے ہیں تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے تمہیں دنیا کی زندگانی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے بعد شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن جانو وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے ہی بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں سامعین کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ کی نعمتوں سے اللہ کی پہچان اس بات کی دلیل بیان ہو رہی ہے کہ عبادتوں کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کیونکہ خالق و رازق صرف اللہ ہی ہے پھر اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا فاش بلکہ بھدی غلطی ہے دراصل اللہ کے سوا لائق عبادت اور کوئی ہے ہی نہیں پھر تم اس واضح دلیل اور ظاہر برہان کے بعد کیسے بہک رہے ہو اور دوسروں کی عبادت کی طرف جھکے جاتے ہو شیطان لوگوں کا واضح دشمن ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے زمانے کے کفار آپ کی مخالفت کریں اور آپ کی بتلائی ہوئی توحید اور خود آپ کی سچی رسالت کو جھٹلائیں تو آپ شکستہ دل نہ ہو جایا کریں اگلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا سب کاموں کا مرجع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہ سب کو ان کے تمام کاموں کا بدلا دیں گے اور سزا جزا سب کچھ ہوگی لوگوں قیامت کا دن حق ہے وہ یقیناً آنے والا ہے وہ وعدہ اٹل ہے وہاں کی نعمتوں کے بدلے یہاں کے فانی عیش پر الجھ نہ جاؤ دنیا کی ظاہری عیش وہاں کی حقیقی خوشی سے کہیں تمہیں محروم نہ کر دے اسی طرح شیطان مکار سے بھی ہوشیار رہنا اس کے چلتے پھرتے جادو میں نہ پھنس جانا اس کی جھوٹی اور چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کلام کو نہ چھوڑ بیٹھنا سری لقمان کے آخر میں بھی یہی فرمایا ہے پس غرور یعنی دھوکے باز یعنی شیطان کو کہا گیا ہے جب مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان قیامت کے دن دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا جس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور ظاہری حصے میں عذاب ہوگا اس وقت منافقین مؤمنین سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہ تھے یہ یعنی ایمان والے جواب دیں گے کہ ہاں ساتھی تو تھے لیکن تم نے تو خود کو فتنے میں ڈال دیا تھا اور سوچتے ہی رہے شک و شبہ دور ہی نہ کیا خواہشوں کو پورا کرنے میں ڈوبے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا اور دھوکے بعد شیطان نے تمہیں بھلاوے دھوکے میں ہی رکھا اس آیت میں بھی شیطان کو غرور کہا گیا ہے پھر شیطانی دشمنی کو بیان کیا کہ وہ شیطان تمہیں اے انسانوں مطلع کر کے تمہاری دشمنی اور بربادی کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے پھر تم کیوں اس کی باتوں میں آ جاتے ہو اور اس کے دھوکے میں پھنس جاتے ہو اس کی اور اس کی فوج کی تو عین تمنا ہے کہ وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے اللہ تعالیٰ قوی و عزیز سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کا دشمن ہی رکھے اور اس کے مکر سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور سنتوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور دعاؤں کے قبول فرمانے والے ہیں جس طرح اس آیت میں شیطان کی دشمنی کا بیان کیا گیا ہے اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر پچاس وعید قلنا للملائکہ میں بھی اسی کی دشمنی کا ذکر ہے اور اس سے آگاہی اور چوکنا کر دیا گیا ہے